واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی یہاں اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ اگر تم لوگ میرے رسول اور اس پر نازل کردہ کتاب پر ایمان نہ لائے اور اسی حال میں قیامت کے دن ہمارا سامنا ہوا تو نہ کوئی رشتہ دار اس دن کام آئے گا نہ کسی کی سفارش اور نہ ہی عذاب سے جانبر ہونے کے لیے کوئی معاوضہ یا رشوت ہی قبول کی جائے گی اور نہ کوئی تمہاری مدد کے لیے آگے آئے گا ہر تعلق ہر رشتہ داری اور ہر سفارش بیکار ثابت ہوگی اس دن فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا اور بروں کو ان کی برائی کا اور اچھوں کو ان کی اچھائی کا دس گنا بدلہ دے گا فائدہ آیت میں شفاعت کی نفی کافروں کے لیے کی گئی ہے جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فما تن فاحم الشافعین یعنی کافروں کو کسی کی شفاعت کام نہ دے گی المدثر آیت اڑتالیس اور جہنمی کہیں گے فما لنا من شافعین یعنی کوئی ہماری شفاعت کرنے والا نہیں اشعرا آیت سو مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین موحدین کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے